السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار سمجھدار ہماتن گوش ساتھیوں کہانی زمانی کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی مزیدار کہانیاں اور کہانی سننے سے پہلے آپ اپنے تمام کام اچھے طریقے سے مکمل کر ہی لیتے ہیں یقین ہے مجھے اس بات کا آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں تیسویں سپارے سے دو اور کہانیاں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنائی ہیں سورج سعد میں سورج سعد اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ظلم تشدد ہو رہا تھا مکہ کے قریش کے کفار مشرقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے تھے مارتے پیٹتے تھے تکلیفیں پہنچاتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا تم بری خراب باتیں لے کر آ گئے ہو ایسی باتیں نہ کیا کرو یہ سمجھدار لوگوں کی باتیں نہیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت صبر کرتے تھے مگر ان کا دل تو اداس ہوتا تھا کہ یہ میری ہی قوم کے لوگ ہیں اور یہ مجھے ایسے کیوں کہہ رہے ہیں جب کہ میں تو ان کے فائدے کی بات کر رہا ہوں اسی لیے سورہ سعد میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تسلی دی انہیں کہا پریشان مت ہوئیے اللہ تعالیٰ تو آپ کے ساتھ ہیں جو اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ طاقتور ہیں اور پھر اس کے بعد سنائی بہت انبیاء کی کہانیاں یہ بتانے کے لیے کہ جو بھی اچھا کام کرنا شروع کرتا ہے لوگوں کو اچھی باتیں بتانا شروع کرتا ہے لوگ ایسے ہی اس کے دشمن ہو جاتے ہیں سنتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی سیدنا داود علیہ السلام اپنے کمرے میں محراب میں بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے حضرت داود علیہ السلام بادشاہ تھے نا بہت بڑے اتنے بڑے بادشاہ تھے اور اتنی پیاری ان کی آواز تھی کہ جب وہ زبور پڑھتے تھے تو کیا چرند کیا پرند کیا جانور ہوائیں اور پہاڑ ان کے ساتھ زبور پڑھنے لگ جاتے تھے اتنی ان کی خوبصورت آواز تھی تو اور وہ چونکہ بادشاہ تھے تو لوگ ان کے پاس آیا کرتے تھے اگر کسی کے درمیان جھگڑا ہو گیا کسی کو کوئی مشکل پیش آ گئی کوئی بیمار ہو گیا اور حضرت داؤد علیہ السلام ان لوگوں کے فیصلے کر دیا کرتے تھے تو اسی طرح ایک دن جب وہ تمام انہوں نے فیصلے کر لیے اور فارغ ہو کر اپنے محراب محراب یعنی وہ والی جگہ جہاں بیٹھ کے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے وہاں آ کر بیٹھے تو اور ان کے آرام کا وقت تھا کہ اچانک انہیں محراب میں دو لوگ نظر آئے اور محراب کا دروازہ تو بند تھا حضرت داود علیہ السلام ایک دم سے کچھ پریشان ہو گئے اور کچھ خوف زدہ بھی ہو گئے کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ دروازے سے تو نہیں آئے شاید دیوار پھلانگ کے آئے ہیں تو اگر ایسے کوئی چپکے سے آ جائے تو وہ کسی اچھے ارادے سے نہیں آتا مگر حضرت داود بہادر تھے اللہ تعالیٰ کے نبی تھے انہوں نے پوچھا ہاں بھائی کیوں آئے ہیں آپ لوگ ان دونوں نے کہا کہ ہم دو بھائی ہیں اور ہمارے درمیان جھگڑا ہو گیا ہے حضرت داود علیہ السلام نے کہا کیسا جھگڑا ہوا ہے ایک ان میں سے ایک شخص کہنے لگا کہ یہ میرا بھائی ہے اس کے پاس ننانوے یعنی کہ نائنٹی نائن بھیڑیں ہیں اور میرے پاس صرف ایک بھیڑ ہے اور اب یہ مجھ سے کہتا ہے کہ میرے پاس تو چونکہ ننانوے بھیڑے ہیں اور تمہارے پاس ایک بھیڑ ہے تو تم اپنی ایک بھیڑ بھی مجھے دے دو تاکہ میری پوری سو بھیڑے ہو جائیں حضرت دعود علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے ایک دم سے کہا نہیں یہ تو اس نے بالکل غلط بات کہی ہے یہ تو ظلم کی بات ہے کیونکہ اس کے پاس تو پہلے سے نرانے بھیڑے موجود ہیں اور وہ ان سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے ان سے پیسے بھی کماتا ہے اور تمہارے پاس تو صرف ایک بھیڑ ہے تو یہ تو بہت ظلم کی بات ہے یہ اس نے صحیح بات نہیں کہی اور جیسے ہی انہوں نے ایسا کہا ان کو ایک اچانک خیال آ گیا اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا کہ یہ صحیح بات نہیں ہے کیونکہ جب بھی کوئی فیصلہ کرنا ہو تو ہمیشہ دونوں لوگوں کی بات سننی چاہیے اگر دو لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو تو دونوں کی بات سننی چاہیے ایک کی بات سن کے فیصلہ کرنا ٹھیک بات نہیں ہے پھر حضرت داود علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ یہ دونوں بھائی جو آئے ہیں یہ بھائی نہیں اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے اور انہیں سمجھانے کے لیے آئے تھے کہ اتنے زیادہ لوگ جو ان کے پاس آتے ہیں اپنے جھگڑے لے کے اپنے مقدمے لے کے تو ان کو کس طرح سے ان کے درمیان فیصلہ کروانا ہے اور تفاصیر میں لکھا ہوا ہے کہ اصل میں جو دوسرے شخص کی بات تھی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنے بھائی سے یہ کہتا ہوں کہ تم اپنی ایک بھیڑ مجھے دے دو ساری بھیڑیں میرے پاس آ جائیں تو تم فارغ ہو جاؤ گے اور تم اس کے بعد کوئی اور اچھا کاروبار کر لینا کیونکہ تمہارے پاس وقت ہو جائے گا تو مگر حضرت داود نے تو یہ بات نہیں سنی اور انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ یہ ظلم ہے اور پھر اس کے بعد جب حضرت داود کو پتہ چلا کہ یہ تو فرشتے تھے اور ان کے امتحان لینے کے لیے آئے تھے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بہت توبہ استغفار کی اور کہا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیجئے میں آئندہ خیال رکھوں گا اور اللہ تعالیٰ تو اتنے اچھے ہیں یہی تو سب سے اچھی بات ہے کہ فوراً معاف کر دیتے ہیں حضرت داود کو بھی معاف کر دیا اور انشاءاللہ ہم بھی کوئی غلطی کریں گے تو ہمیں بھی معاف کر دیں گے آج کی دوسری کہانی ہے حضرت الیسا علیہ السلام کی حضرت الیسا ایک نبی تھے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے بنی اسرائیل میں وہ حضرت الیاس کے شاگرد اور جانشین تھے یاد ہے نا حضرت الیاس علیہ السلام کی کہانی حضرت یسا ان کے شاگرد تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی نبوت ادا کی تھی قرآن پاک میں ان کا ذکر دو جگہ آیا ہے ایک صورت الانعام اور دوسری صورت سعود ان کا وطن دریائے اردن کے کنارے ایک جگہ جس کا نام ابیل محولہ تھا وہاں تھا جس زمانے میں حضرت الیاس علیہ السلام جزیرہ نما سینا میں منتقل تھے اور انہیں اللہ کی طرف سے چند ضروری کاموں کے لیے فلسطین اور شام کی طرف جانے کا حکم دیا گیا تو ان میں سے کام یہ تھا کہ حضرت الیسا کو اپنا جانشین بنائیں اس حکم کے مطابق حضرت الیاس علیہ السلام ابیل محولہ پہنچے وہاں انہوں نے دیکھا کہ حضرت الیسا بارہ جوڑی بیل آگے لیے زمین جوت رہے ہیں اور خود بارہویں جوڑی کے ساتھ ہیں حضرت الیاس علیہ السلام نے ان کے پاس سے گزرتے ہوئے ان پر اپنی چادر ڈال دی اور پھر اس کے بعد سے وہ کھیتی باڑی چھوڑ کر حضرت الیاس کے ساتھ رہے اور دس بارہ سال انہی کے ساتھ رہے اسی عرصے میں حضرت الیاس علیہ السلام ان کی تربیت کرتے رہے اور پھر جب حضرت الیاس علیہ السلام فوت ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ حضرت الیسا علیہ السلام کو نبی بنا دیا حضرت الیاس کی وفات کے بعد اسرائیل کی ریاست میں بت پرستی اور دوسری برائیوں نے پھر زور پکڑ لیا تھا یاد ہے نا آپ کو جہاں کا بادشاہ اخی اب تھا اور حضرت الیاس نے اس کو کہا تھا کہ تم سدھر جاؤ مگر اس نے بات نہیں مانی تھی حضرت الیسا نے بھی اسرائیلیوں کو اللہ کی طرف بلایا اور انہیں کہا کہ برے طور طریقے اور برے کام چھوڑ دیں مگر بنو اسرائیل کوئی اثر نہ ہوا ان پر ساری برائیاں اسرائیل کے بادشاہ کی سرپرستی میں پھیلتی ہی گئیں آخر کار حضرت الیسا نے ریاست یہودیہ کے ایک شہزادے کو اسرائیل کے بت پرست شاہی خاندان کے خلاف جنگ کے لیے تیار کیا شہزادے کا نام تھا یاہو یاہو اللہ تعالیٰ کی بات مانتا تھا اس نے اسرائیل میں نہ صرف بال کی پوجا کا خاتمہ کیا جس بت کی پوجا کرتے تھے جس کا نام بال تھا بلکہ اس نے بت پرست شاہی خاندان کے ہر فرد کو قتل کر ڈالا حضرت الیسا نے حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے سات سو اسی سال پہلے وفات پائی اس وقت اسرائیل کی ریاست میں بہت سی برائیاں ختم ہو چکی تھیں لیکن پھر بھی کچھ باقی رہ گئی تھیں حضرت الیسا کی وفات کے بعد اسرائیلیوں میں پھر وہ ساری خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں جو پہلے ختم ہو گئی تھیں اور پھر یہ خرابیاں روز بروز بڑھتی گئیں اس زمانے میں دو اور نبی آئے تھے جن کا ذکر قرآن میں ہمیں نہیں ملتا ایک آموس اور ایک حصیع انہوں نے اسرائیلیوں کو بار بار اللہ کی طرف بلایا مگر اسرائیلیوں نے ایک نہ سنی آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے سات سو اکیس سال پہلے ایک عشور کے بادشاہ نے پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا اور اس حملے میں ہزاروں اسرائیلی مارے گئے اور ستائیس ہزار کو ملک سے نکال دیا گیا سارگون بادشاہ کا یہ حملہ دراصل اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا جو اسرائیلیوں کی بت پرستی اور ان کے برے کاموں کی وجہ سے ان پر نازل ہوا اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے برے کاموں سے بچا کے رکھیں جن کی وجہ سے وہ ناراض ہوتے ہیں آمین آج کے لیے اتنا ہی کل آئیں گے انشاءاللہ اللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ